نہ سراہی کا ٹھکانا ہے نہ پیمانے کا دیکھیے یہ بھی حالات حاضرہ کہ نہ سراہی کا ٹھکانا ہے نہ پیمانے کا نہ سراہی کا ٹھکانا ہے نہ پیمانے کا آپ نے راستے میں رندوں کا شور دیکھا ہوگا نہ سراہی کا ٹھکانا ہے نہ پیمانے کا نہ سراہی کا ٹھکانا ہے نہ پیمانے کا کیا بنے گا میرے ساقی تیرے میخانے کا کیا بنے گا میرے ساقی تیرے میخانے کا نہ سراہی کا ٹھکانا ہے نہ پیمانے کا نہ سراہی کا ٹھکانا ہے نہ پیمانے کا کیا بنے گا میرے ساتھی تیرے میں خانے کا کیا بنے گا میرے ساتھی تیرے میں خانے کا وقت پر وقت کی بات نہ مانی ہم نے وقت پر وقت کی بات نہ مانی ہم نے وقت پر وقت کی بات نہ مانی ہم نے وقت پھر وقت نہ دے گا ہمیں پچھتا وقت پھر وقت نہ دے گا ہمیں پچھتا وقت پر وقت کی بات نہ مانی ہم نے وقت پر وقت کی بات نہ مانی ہم نے وقت پھر وقت نہ دے گا ہمیں پچھتانے کا وقت پھر وقت نہ دے گا ہمیں پچھتانے کا کیا بنے گا میرے ساتھی تیرے میں کھانے کا حق مجاور بھی سمجھتا ہے میری بات مگر مزار مزاروں کے لیے چلتے ہیں آپ کو چلیے حق مجاور بھی سمجھتا ہے میری بات مگر حق مجاور بھی سمجھتا ہے میری بات مگر آڑے آتا ہے وہی مسالہ نظر آنے آڑے آتا ہے وہی مسالہ نظر آنے کا حق مجاور بھی سمجھتا ہے میری بات مگر مگر حق مجاور بھی سمجھتا ہے میری بات مگر حق مجاور بھی سمجھتا ہے میری بات مگر آڑے آتا ہے وہی مسالہ نظر آنے کا آڑے آتا ہے وہی مسالہ نظر آنے کا آڑے آتا ہے وہی مسالہ نظر آنے کا یہ لوگ باغڑ بلا ہوتے ہیں میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ ایک دوست نے کہا کہ حضرت یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ عارف بلّہ کہتے تھے اور ابھی ہمارے حضرت والا دام القاتم کو لوگ عارف بلّہ کہتے ہیں یہ عارف بلّہ کیوں کہتے ہیں تو ہمارے یہاں حضرت والا کے یہاں ایک ڈاکٹر قرار صاحب ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دے بڑے فضل سنج آدمی تھے فرمایا کہ عارف بلّہ مطلب یہ کہ جو اللہ کو پہچاننے والے عارف معرفت سے اللہ کو پہچانتے ہیں اس لیے وہ عارف بلّہ ہو جاتے تو اس نے پوچھا کہ یہ جو مزاروں پہ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ باغڑ گلہ ہوتے ہاں وہ دودھ پی جاتا ہے وہ دودھ پی جاتا ہے ایمان کا دودھ اخلاص کا دودھ امال کا دودھ سارا دودھ پی جاتا ہے وہ کیا بنے گا میرے ساقی تیرے میں خانے کا حق مجاور بھی سمجھتا ہے میری بات مگر حق مجاور بھی سمجھتا ہے میری بات مگر آڑے آتا ہے وہی مسئلہ نظر آنے کا آڑے آتا ہے وہی مسئلہ نظر آنے کا شرط ہے صرف ہوں دیوان شری کے محفل شرط شرط ہے صرف ہوں دیوان شری کے محفل شرط ہے صرف ہوں دیوان شری کے محفل تذکرہ چھیڑ کے دیکھے کوئی ویرانے تذکرہ چھیڑ کے دیکھے کوئی